کہ ایک شخص کو بے غیرتی کے کس لیول پہ جانا پڑے گا کہ وہ زید پٹیل جیسا ہو جائے آئیے دیکھتے ہیں زید پٹیل نے کیا بکواس کی اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اصل میں بائبل میں کیا لکھا ہے تو جیزس خود بول رہے ہیں وہ اپنے آپ کو کلیم نہیں کر رہے ہیں کہ وہ ہیں جو prophet like Moses John one forty five found the one Moses wrote about and about whom کا کیا لانے کو تیار ہوں بیچ میں سے پڑھ رہا ہے are you the prophet he answer no کیا یہ جیزس نے کہا ہے آئیے دیکھتے ہیں کون بولا نو دس واس جو منی کس کی testimony John the Baptist John the Baptist نے اوپنلی فریلی بولا میں مسایا نہیں ہوں اور میرا چیلنج کھڑا ہے آج بھی آؤ بات کرو اگر ہمت ہے تمہارے میں تو